اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابے داری کرو یہی سیدھی راہ ہے